آج کے سبق میں آپ تنوین والے الفاظ کی مثالوں کی مشق کریں گے آئیے اس کی ابتدا کرتے ہیں بسم بسم اللہ اللہ الرحمن الرحمن الرحیم الرحیم عزیز طلبہ آج کے سبق میں آپ تنوین والے الفاظ کی بناوٹ اور ان کو آپس میں کیسے ملاتے ہیں اس کی مشق کر رہے ہیں الف الف زبر زبر با زبر با با زبر با دال دو زبر زبر دن دال دو دن اب لکھنے میں تو یہ آیا دال دو زبر دن ابدن لیکن جو تلفظ بنا وہ اس طرح بنا آباد آبا دن دن یعنی جیسے ایک زبر اور نور ساکن ہو یہ اس کی آواز نکلے گی آباد یہ آپ کی آسانی کے لیے نیچے لکھ دیا گیا ہے تاکہ جب ایسا تلفظ آئے تو اس کی آواز اس لفظ کی سی نکلے قوف زبر زبر زبر زبر واؤ قاؤ قاؤ قاؤ قاؤ قاؤ دو دو من من من من من من ان دونوں الفاظوں کو آپ دیکھیے بعد میں جب آپ قرآن شیف کی آتے پڑھیں گے اگر اس قسم کے الفاظ پر آپ ٹھہرتے ہیں تو وہاں آبادن کی بجائے پڑھیں گے آبادا قوما قوما یعنی اس کی دو صورتیں بن گئی ایک دم کی ایک کھڑے الف کے ساتھ الف زبر آ الف زبر لام زل لام دل لام زبر لا لام زبر لا ہا پیش میم ہم ہا پیش میم ہم تلفظ بن گیا از اللہ از اللہ از اللہ یا جو ہے یہ زائدہ ہے زال کے اوپر ایک زبر کو ہم پڑھ کے لام سے ملائیں گے خواہ زبر یا خواہ خواہ زبر یا خواہ را زبر میم رم را زبر میم رم میم زیر نون من میم زیر نون من ہا پیش میم ہوم ہا پیش میم ہوم تلفظ بنا خواہ رم من ہوم خواہ رم من ہوم عن زبر یا آئی زبر یا آئی نون زبر یا نئی نون زبر یا نئی یا زبر شین یش یا زبر شین یش را زبر را با پشبو باب ایشبو آئی نئی یش بابو یش بابو زبر علی فا زبر علی فا نیندو زیر من نیند وزیر من تلفظ بنا کے رام فا ظہر علی خواہ زبر علی خواہ لام زلی لام زلی باپشبو باب طالبو طالبو لیبو عين شیر لام عيل عيل عين لام ميم ميم دو دو من من طالب طالب علم علم ميم زبر ما ميم زبر ما لام لي لي لام لام كاف كاف دو دو دو كن كن عين عين زبر زبر الف الف دال دال دي دي دول لن آدی لن ملك ملك عادل عادل ميم زير ميم ميم ميم زير ميم ميم ميم زبر الف مدة ما ميم زبر الف مدة ما حمزة زير ميم إم حمزة زير ميم إم ميم بشمو ميم بشمو ها زير يا هي ها زير يا هي نون دو زير نن نون دو زير نن ميم ما ام یہاں دیکھیے دو دفعہ یہاں میم میم سے ملا پھر دوبارہ تنمین کا میم سے ملا دونوں جگہ ہم ناک میں آواز تھوڑی دیر ٹھہرائیں گے ہا زبر ہا سین زبر سا نون دو پیش نون پیش نون ہاسا نون ہا ہاسا نون سا نون پیش سین اس وا زبر ہوا واہ زبروا تا دو پیش تنشت اس واطن زبر غا فا پیشوا فوش واد و پیش را و پیش راہ فور اور او حمزہ پیشوا ہمزا او فا پیش فرو راز را راز را حاضر حاضر نیندو پشمن دو فرحی من رو رؤوف وحیم اب دوبارہ ایک دفعہ پڑھ لیں تاکہ اچھی طرح یاد ہو جائے میں پہلے پڑھوں گا پیچھے آپ پڑھیے ابدن ابدن قومن قومن اللہ خی خیرم منہم خیرم منهم عينا يشرب عينا يشرب كرام كرام طالب علم طالب علم ملك عادل ملك عادل مما مهين غفور غفور رؤوف رؤوف تو عزیز طلبہ یہ تھی مشق جو کہ تنمین سے الفاظ کی بناوٹ کی ہے اللہ تعالی ہمیں صحیح صحیح پڑھنے اور سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے